ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون مین آیاتی مسجد یہ سورت الروم کی آیت نمبر اکیس سے جو پڑھی گئی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے اسلامی معاشرے کی تشکیل اس دوا کی زندگی جن سے شروع ہوتی ہے ایک بہترین قسم کا ماحول ایک بہترین قسم کا مجتمع اور سوسائٹی اور معاشرہ جس میں دینداری ہو امانت ہو تقوا ہو پرہیزگاری ہو ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جاتے ہوں اگر انصاف عام ہو ایسے معاشرے کی تشکیل اصل میں زوجین میاں بی سے ہوا کرتی ہے اور یہ سب سے پہلی عید جو ہوتی ہے وہ رشتہ اختیار کرنے میں دیندار رشتہ ہوتا ہے ایک انسان کو اپنی لڑکی اپنی بہن کی اگر شادی کرنا ہے تو اسے دیندار لڑکے کو ڈھونڈنا چاہیے ایک نوجوان اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے گھر کو یا اپنی زندگی کا آغاز ہم کس ماحول میں کر رہے ہیں اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک دیندار تقوا شعار ایمان والی عورت ہونی چاہیے اور اگر یہاں اختیار میں غلطی ہو گئی دونوں میں سے کوئی بے دین نکل گیا تو فارسی شاعر کہتا ہے خشت اول چون حد میں مارکج ساسریا میر میرا دیوار کج بڑی عجیب و غریب سے چیز ہے اگر پہلا نقطہ اور پہلی چیز میں انسان سے غلطی ہو جائے تو آخر تک وہ غلطی ہی رہتی ہے اس کی اصلاح نہیں ہوتی اسی لیے میں نے کہا پارسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی خشت اول چون نہد میں مار کر تا سریا میر ابد دیوار کر اگر پہلی اینٹ بنیاد رکھنے میں اگر انسان نے مستری نے بلڈنگ بنانے والے نے اگر پہلی عید ٹیڑھی کر دیا اور خراب رکھ دیا اور وہ سیدھی نہیں ہے سریا نی دیوار کرے آسمان تک اس کو آپ بلندی پر لے جائیں گے لیکن دیوار ٹیڑھی رہے گی وجہ کیا آج پہلی عید آپ نے ٹیڑھی رکھ دیا ہے میرے بھائیوں امام مسلم رحمت اللہ نے اپنے صحیح کے اندر عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اللہ لوگ اے لوگ الدنیا کلحا مکان الدنیا کلحا مکان یہ پوری دنیا جو ہے متا ہے متا کہتے ہیں ان تمام چیزوں کو جن کا فائدہ کچھ دن تک جاری رہے اس کے بعد وہ فنا ہو جائے متا آپ ایسا پوری دنیا متا ہے اور متا کس کو کہتے ہیں کہ جس کا فائدہ مؤقت ہو یعنی کچھ دن کے لیے اس کا فائدہ ہو اس کے بعد سے وہ چیز ہی دنیا سے ناپید ہو جائے اور فنا ہو جائے اگر آپ نگاہ ڈالیں گے تو دنیا میں جہاں تک آپ کی نگاہ جائے یا جس چیز پر آپ غور کریں گے اب میں سمجھا وہ متا ہی ہے آپ ایک وقت مقررہ تک اس سے فائدہ اٹھائیں گے آخری انجام اس کا فنا ہے کیوں اللہ نے سنا کل منا رہی فان اے لوگوں اس زمین پر کائنات میں جو کچھ تم دیکھ رہے ہو اس میں کسی چیز کو بتا نہیں ہے اس میں ساری چیزیں فنا ہونے والے سب مٹ جائیں گی لیکن آپ نے ساتھ سنایا سب سے بہترین چیز جو اس دنیا میں جس سے انسان کچھ دن تک فائدہ اٹھاتا ہے اور ایک محدود ٹائم تک فائدہ اٹھایا اس کے بعد وہ چیز ختم ہو جاتی ہے آج اس میں سب سے بہترین چیز اگر کائنات میں ہو سکتی ہے تو آج ہمیں المر ایک دین دار عورت ہوا کرتی ہے آپ نے ساتھ روایا دنیا کلحا متا یہ ساری دنیا متا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ اور فرا ہو جانے والی چیز ہے لیکن اس دنیا میں سب سے بہترین متا جو ہے المرت الصالحہ و دیندار عورت ہے اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو دیندار عورتوں سے بھر دے نقل رہی سلاک کو سلام نے اس حدیث کے اندر مومنوں کو بڑی رغبت دلائی دو چیزوں کی ایک تو یہ ہے کہ شادی کے موقع پر دیندار عورت بھی دی جائے فتوا سے آ دین کو دیکھا جائے دین کو ترجیح دی جائے نمبر دو اگر کوئی انسان خوش نصیب ہے اس کے گھر میں دین دار کی بھی آ گئی ہے تو اس کو اگر اس کے اندر کچھ خامیاں کچھ کوتاحیاں کچھ لاپرواہیاں بھی ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان چند کوتاوں کو نظر انداز کر کے اس کی خوبیوں پر نگاہ دیندار عورت سے ہمارے گھر کو آباد کیا ہے دنیا میں کچھ تکلیفیں پہنچیں اس کی بات سے اس کی بات حرکتوں سے لیکن آخرت ہماری اس سے اس کے ذریعے بن رہی ہے اور آنے والی اولاد کو بھی اطمینان ہے کہ ہاں ماں اگر دیندار ہے تو اولاد کو بھی دیندار بنانے کی کوشش کرے گی اب دنیا کل لوہا مت وہ خیر متا دنیا المرۃ الصالحہ اسی لیے میرے بھائی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک نے اور نبی علیہ السلاط اسلام نے دین دار سالے رشتے ناطے کی دینی اور دنیاوی دونوں بڑا فائدہ بیان کیا ہے رب العالمین فرماتے ہیں صورت دور کی آیت ہے وہ ان کے کم عباد نو فقرا یگن ہے اے سرپرستو وہ ان کے حل کم جو تم میں غیر شادی شدہ ہیں شادی شدہ نہیں ہے جن کے پاس جوڑا نہیں ہے ایک مرد ہے ایک مرد ہے یا تو اگر وہ بیوی والا نہیں تو اس کی تین شکلیں نمبر ایک اس نے ابھی تک شادی نہیں کیا نمبر دو شادی کیا لیکن بیوی کا انتقال ہو گیا نمبر تین شادی کیا لیکن بیوی کو طلاق ہو گئی بیوی اس کے ساتھ رہ نہ سکی یہ تین شکلیں ہیں ایک مرد کی جس کو علم کہا جاتا ہے علم کہتے ایسے مرد کو جس کے پاس بیوی نہ ہو اور اس کی تین شکلیں میں نے بتائی نمبر ایک شادی ہی نہ کیا ہو ابھی تک نمبر دو شادی ہی بھی تھی لیکن بیوی کا انتقال ہو گیا یا نمبر تین بیوی کو تلاش کر گئی اسی طرح سے ہر اس عورت کو عدیم کہتے ہیں جس کا نسچال شوہر نہ ہو اور عورت کی بھی تین شکلیں ہوتی ہیں نمبر ایک ابھی عورت کی شادی نہیں ہوئی ہے نمبر دو شادی شوہر نے انتقال کا انتقال ہو گیا نمبر تین شادی تو ہوئی لیکن سکا رشتہ شوہر نے اس کو طلاق دے دیا بہرحال ان تینوں کی قسم کے چاہے مرد ہو یا عورت سب کو عربی زبان میں عیم کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ساتھ رماتے ہیں وہ ان کے کم اے سر پرستو جاں ماں ولی ذمہ دار اللہ رب العالمین نے سرپرستوں کو مخاطب کیا وہ ان کے کم تمہارے ماں میں جو تمہارے مرد غیر شادی شدہ ہوں یا جو عورتیں غیر شادی شدہ جن کے پاس شوہر نہ ہو جو مرد جن کے پاس شوہر نہ ہو ان کی شادیاں تم کرا دو گا عوام ان کو جو غیر شادی شدہ لوگ ہیں ان کی تم شادیاں کرا دو وہ تمہاری مائیں بس تمہاری بہنیں تمہاری بیٹیاں تمہاری سرپرستی میں رہنے والی زندگی گزارنے والی عورتیں جو بغیر شوہر کے ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی شادیاں تم کرا دو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں تک کہ آپ نے اللہ فرماتے ہیں اپنے غلاموں اور اپنے بادیوں کی بھی شادی کرا دو لیکن کن کی شادی کراؤ کن سے کراؤ یہی اصل میں سمجھنا ہے واد کہا مامین شادی کرا دو جو اوزا آزاد ہیں یا غلام ہیں لیکن شادیاں کرو رشتہ ڈھونڈو صالحین اچھا رشتہ کرو نہیں فاسق فاجر نہیں روزے نماز سے دور نہیں سود ہو رشوت ہو حرام ہو راتوں پر گھومنے والوں سے نہیں وار کے الایا کو سال ہی نیک رشتہ ڈھونڈو اور نیک رشتہ تلاش کر کے ان کی شادیاں کر دو اللہ تعالیٰ فرماتے بناتے سن لو اگر تم نے نیک نیتی کے ساتھ نیک رشتہ ڈھونڈا اور دیندار رشتے کو تم نے اختیار کیا کرا یوگ نے من فضل ہی اگر غریب بھی ہوگا نیک نیت سے شادی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی مالدار بنا دے گا یہ بہت بڑا فائدہ اللہ نے رکھا ہے لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے رشتے میں سب سے پہلے دنیا دیکھی جائے سب صورت دیکھی جائے اور دین سب سے آخر میں ہو اور وہ بھی بیٹے کا رشتہ ڈھونڈتے ہوں گے بیٹی کا رشتہ ڈھونڈتے ہوں گے اور اگر بتا دیا جائے بھائی یہ بڑا دیندار بیٹھا ہوا ہے تو بدبخت کہتا ہے اتنا دیندار نہیں چاہیے دیندار چاہیے لیکن دیندار چاہیے لیکن اتنا دیندار نہ ہو تو زیادہ دیندار رہے گا تو ہماری بیٹی سے پردہ کرائے گا ہماری بیٹی کو پارکوں اور کلبوں میں لے کر گھومنے کے لیے نہیں جائے گا ہماری بیٹی کو چکر دے گا یہ دوست احباب سے مسافہ نہیں کرنے دے گا میرے بھائیوں اسی لیے شادیوں کے بعد لوگوں کے گھروں میں جو تنگی رہتی ہے پریشانی ہمارے اوپر مسلط ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کا تو اعلان ہے وان کے اباد اے بغیر شادی شدہ جو ہیں ان کی شادیاں کرو دینداروں سے صالحین سے دیندار رشتہ اللہ تعالیٰ کے دین کی پابندی کرنے والے رشتوں کو ڈھونڈو یہ اگر وہ فقیر بھی ہوگا تو رشتے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو مالدار اور گلی بنا دے گا اسی لیے اس امت کا سب سے بڑا انسان اس امت کا سب سے بڑا انسان سمے انبیاء سے لے کر کے حضرت آدم سے لے کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا انسان جو پیدا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کا سب سے اونچا مقام جس نے رکھا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو ہیں اللہ تعالیٰ ابو بکر سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ان کے اسدے کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے نئی رہے سم بیٹھے ہوئے ہیں بھری ہوئی ہے آر فرمایا کون ہے جس نے آج صدقہ کیا ہو ابو بکر کہتے اللہ میں نے صدقہ کیا ہے اپنا اچھا بتاؤ تم میں کون ہے من سام من جو آج روبے سے ہو ابو بکر کہتے میں ہوں آج میں کون ہے تم میں سے من آہد مریض جو میں کسی مریض بھائی کی عادت کے لیے گیا ہو ابو بکر کہتے ہیں رسول میں مریض کی عادت کر کے آیا کروں پوچھا اللہ کے رسول نے من شہید کون ہے جو کسی غریب یا کسی میت کو دفنانے کے لیے کسی مسلمان کی نماز نماز جنازہ جاتا کہ قبرستان میں دفنانے کے لیے گیا ہو ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں ہوں جتنی نیکیوں کے بارے میں آج کس نے گدام آزاد کیا اللہ میں نے آزاد کیا صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام جتنی نیکیوں کے متعلق پوچھا مجمے نے ہر نیکی میں سب سے پہلے اگر کہا میں نے کیا ہے تو ابو بکر صدیق اٹھتے نبی ریسا سامنے اے لوگوں سن لو جس ابو بکر بیٹھا ہوا ہے جس شخص نے چوبیس گھنٹے میں اتنی نیکیاں کر ڈالی ہو اللہ تعالیٰ نے جنت کو آنکھوں دروازے اس کے مرضی کے مطابق کھول دیا ہے جس دروازے سے جنت میں داخل ہو رہا ہے داخل ہو جائے اللہ تعالیٰ نے وہ بکر کو یہ مقام دیا ہے صدیق اکبر ہے کہتے مسلمانوں اے مسلمانوں رشر مانوا امرس ملن نکلا اللہ تعالیٰ نے تمہیں دینداروں سے رشتہ کرنے کا حکم دیا ہے بناؤ تو دیندار کو بناؤ بہو بناؤ تو دیندار کو بناؤ بے دینوں سے اپنے آپ کو بچاؤ صدیق اکبر ہیں کہتے ہیں لوگوں اتی اللہ پھر نے کہا اللہ نے تمہیں دیندار رشتہ کرنے کا حکم دیا ہے شریعت کی پابندی کرنے والوں سے رشتہ کرنے کا حکم دیا ہے اگر تم اللہ تعالیٰ کے تحت کر لو دیندار رشتہ اختیار کرنے میں یوز کے دولت تو اللہ تعالیٰ اپنا وہ وعدہ پورا کرے گا جو قرآن میں ہے کہ دینداروں سے رشتہ کرو ہم تمہارے فخر محتاجگی کو دور کر کے گلی بنا دیں گے میرے بھائیوں یہ ساری نحوست اس لیے آئی ہے ہم نے دین کا کوئی معیار نکاح میں شادی میں ہم نے دین کا کوئی معیار نہیں رکھا سارا معیار مال کا آیا ہوا ہے بیٹی وہاں ہے اے بیٹی کو نہیں دیکھیں گے افسوس کی بات ہے آج اگر کوئی اپنے لڑکے کے لیے رشتہ ڈھونڈنا چاہتا ہے تو لڑکی سے زیادہ دیکھتا ہے باپ کیا کرتا ہے یہاں آمدنی کتنی ہے بینک بیلنس کتنا ہے معلوم پڑتا ہے یہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا لڑکی سے نہیں شادی بن کے باپ کی سے شادی کر رہا ہے نتیجہ یہ نکلا بہو آتے ہی گھر میں محسوت داخل ہو جاتی ہے بہت نحوست نہیں ہے تیرے فیصلے نے تجھ کو مرحوس بنا دیا ہم بکر صدیق کہتے ہیں عمر فاروق نمبر کے ناس میں نکاح ہمیں بڑا ہے کہ نکاح کرنے لگتے ہیں لوگ تم مال و دولت نہیں چاہتے لوگوں نے کہا کیا مال و دولت ہے کہا اللہ کے بندو قرآن پاک سورہ نور کی لو اللہ نے فرمایا دین دار رشتہ اختیار کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سبر محتاجگی کو دور کر کے تم کو گنی بنا دے گا حضرت بن مسعود یہ تمام صحابے کرام نے اس آیت کو سامنے رکھا اپنی پریشانیاں اپنی مشکلات اپنی دقتیں اپنی ساری ٹینشن کو ختم کرنے کا علاج اللہ نے بیان فرمایا رشتہ کرو تو دیندار رشتہ اختیار کرو بہانی ہے تو دیندار لاؤ بہلانی ہے تو دیندار لاؤ کسی کو بنانا ہے تو دیندار بناؤ دیکھو تمہاری سارے ٹینشن ساری اونچ میں دور ہو جائے گی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اللہ اکبر کہنے اللہ ہمیں غلام چاہیے یہ دو غلام ہے لے جاؤ یہ دو غلام ہے لے جاؤ کہنے چہ رسول اللہ ان دونوں خادموں میں آپ کا بتائیں کہ کون سا غلام زیادہ افضل ہے آپ کو اختیار کریں گے میں وہ لے کر کے جاؤں گا نبی ریسواز صاحب نے فرمایا اگر میرا مشورہ لیتے ہو اس طرح یہ جو کھڑا ہے اس کو لے کر جاؤ اس کو نہ لے کے جاؤ اس کو اس خادم کو لے جاؤ اس نوکر کو لے کے جاؤ اس غلام کو لے کے جاؤ کیوں بھائی آپ کس کو لے کر کے جاؤ تو رائٹ ہو جو سلی میں نے اس کو نماز پڑھتے ہی دیکھا ہے اللہ اکبر اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں کہ تمہیں نوکر بھی رکھنا ہے تو دیندار نوکر رکھو لیکن ہم سوچتے ہیں دیندار رکھیں گے تو دکان چھوڑ کر کے نماز پڑھنے کے لیے جائے گا اس لیے بے ایمان رکھو چور رکھو جو خیانت کرے دے جھوٹ بولے اور چھٹیوں میں یہ بھی پی کر کے آئے صرف برکت نہیں آئے گی تو کیا ہوگی نحوست نہیں آئے گی پاروں پر کاروبار ختم نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی مار نہیں پڑے گی تم نے صرف اس لیے دیندار کو دکان پر نہیں رکھا نوکر نہیں رکھا کہ اگر یہ آئے کرنے کے لیے جائے گا تم نے اس لیے دیندار کو نوکری سے نکالا دیندار کو نوکر اپنے پاس نہیں رکھا کہ یہ جب بیٹھے گا تو دین کی باتیں کرے گا دانیاں دینے والا گانا دینے والا پسند ہے میرے بھائیوں دینداروں کو ترجیح دو نبی السلام خان سامنے ساتھ فرمایا سن لو اللہ حضرت امام بن حمد امام ابن ماجہ امام ترفی امام امام امام حاکم رحم اللہ نقل کرتے ہیں ابو رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں دیندار رشتہ دار کر کر کے دیکھو لاؤ تو دین دار لاؤ بناؤ تو دیندار رکھو نوکر رکھو تو دیندار رکھو دوستی کرو تو دینداروں سے کرو آنا جانا رکھو تو دینداروں کے ہاں آنا جانا رکھو

ہے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ ہم اپنے ان تینوں بندوں کی مدد ضرور کرتے رہیں گے سراختون ہاتو نارملہ ہی آؤ چار قسم کے بندے ہیں چار قسم کے مسلمان ہیں جن کی مدد کرنا دنیا میں بھی آخرت میں بھی دل میں بھی اور دنیا کے معاملات میں بھی اللہ کا فرماتے ہیں اللہ نے اپنے اوپر فرق کر رکھا ہے کہ ان تین قسم کے مسلمانوں کو میں کبھی دنیا میں بے سہارا نہیں چھوڑوں گا میں نے ان کی مدد کرنا اپنے اوپر فرق کر لیا ہے تو یا رسول اللہ کون ہے نمبر ایک آپ نے ساتھ نمایا سب سے پہلا انسان ہوئے يريد ال وہ دیندار گلام دیندار گلام دیندار گلام وہ اپنے آقا سے کہتا ہے کہ آپ اس کو آزاد کر دیں آقا کہتا آزاد نہیں کروں گا فری میں کتنا لوگ آقا نے کہا ایک لاکھ درہم لوں گا پھر میں تم کو آزاد کر دوں گا آپ فرماتے ہیں یہ غلام ایک لاکھ دینے کا وعدہ کر دیا اور سوچتا ہے جب میں آزاد ہو جاؤں گا ہمیں دین پر چلنے کی مکمل آزادی ہوگی ہم اس شخص کی گنا بھی اپنے آپ کو آزاد کر لیں گے اس نیت سے اگر ایک لاکھ ادا کرنے کا ارادہ ہے تو اس گنام کے اللہ ضرور مدد کرتے ہیں نمبر دو اللہ اللہ اکبر وہ مرد مومن جس نے نکاح کیا شادی کیا کسی دیندار عورت سے اور مقصد یہ ہے کہ شادی کر لینے سے ہمارا دین ایمان ہماری عزت محفوظ رہے گی ایسا کہ وہ مرد مل اپنے جیت اپنے تسما اپنے پرہیزگاری نبی کی سنت اور نبی کی امت کو بہانے کے غرض سے جس نے شادی کیا اللہ تعالیٰ ایسے مرد کی دنیا میں بھی اور آخرت میں دونوں جہاں میں مدد کرنے کا فرق کرنا کہا میرے بھائی لیکن مشکل کی مدد کیوں نہیں آتی کو اختیار کرو نبی فرماتے دیندار اس کا اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا محتاجگی دور کرے گا فخر کو ختم کر دے گا دنیا میں بھی مدد اور آخرت میں بھی مدد کرے گا اور برکتوں کا دروازہ تمہارے اوپر کھول دے گا لیکن ہمارا یہ نوجوان کیا کہے گا اور یہ کالج میں پڑھنے والی سسٹر کیا کہے گی سارا معاملہ مسٹر اور سسٹر کا چل رہا ہے وہ کیا کہیں گی ایک ہندو لڑکے کو جدید لڑکے کو ایک یہودی لڑکے کو ایک عیسائی لڑکے کو کیسا بھی نوجوان ہو اگر لڑکی نے پسند کر لیا ہزار اس کو سمجھایا جائے کہتی نہیں یہ میری چوائس ہے سارا بڑا چوائس لے کر کر دیا ہے اللہ کو بھی چھوڑ دے گی باپ کو بھی چھوڑ دے گی دادا کو بھی چھوڑ دے گی برادری کو بھی چھوڑ دے گی اسلام کو بھی چھوڑ دے گی اللہ کو بھی چھوڑے گی نبی کو چھوڑے گی لیکن اس فاسق حاضر اپنے چوائس کو نہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہے سے برکت آئے گی ما کی ڈبلو ڈی پورے خاندان کی عزت کو مٹی میں اس نے ملایا والے کو بھی ناراض کیا اور مدینے والے نبی کو بھی ناراض کیا اب اللہ تعالیٰ کی مدد اس کو کہاں سے حاصل ہوگی میرے بار ہمارے نوجوانوں کا بھی ہے جس کو انہوں نے دیکھ لیا شادی میں دین کا کوئی معیار نہیں وہی کہے گا ہاں، اس کا دوست سمجھائے اس کی ماں سمجھائے جیسے بڑی بے دین ہے کردار کی ہے وہ ایسی ہے ہزار برائی جب ماں سمجھائے باپ سمجھائے مل بھی سمجھائے قرآن کی آج دیکھ لیکن وہی کہے گا ہاں، شادی معاملہ اپنی چوائس کا مسئلہ ہے جس کو ہم نے منتخب کر لیا اس میں کسی کو دخل دینے کی اجازت نہیں ہے باپ گھر میں آنے کے لیے راضی نہ ہو اپنی لڑکی کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دینا چاہتا باپ ماں ناراض باپ ناراض اللہ ناراض سب کچھ ہو جائے لیکن اپنی چوائس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں یہ چوائس نہیں ہے جی دار رشتے کو اختیار کرو یہ اسلام نے آپ کو تعلیم دی ہے فرمایا ساتھ یہ تین قسم کے لوگ ہیں جن کی مدد کرنا اللہ نے اپنے اوپر فرق کر رکھا ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے فرمایا کون ہے گنا نمبر دو عزت پاک دامنی کے نیت سے پادی کرنا اور نمبر تین وجاہدی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں وہ آبار کرنے کی توفیق نے فرمائی جس پر اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ کیا ہے اپنی احمدوں کا دروازہ کھولنے کا اعلان کیا ہے لہٰذا اللہ کل الحمد للہ وقفا وسلام اصطفیٰ اما آباد نبی رہے السلام رشاس کماتے ہیں اولیاء امور کو ماں کو باپ کو بھائی کو جو سرپرست ہوتے ہیں آپ نے ساتھ سمایا ادا خطا باہ دکھوں ادا خطا باہ دکھوں من کر بہن تھی نہ ہوں اخل کہ کبیر آپ نے ساتھ سمایا اے مسلمانوں اور اے سرپرستوں جب تمہارے بہن یا تمہارے کسی میں زندگی کو والی عورت بہن یا بیٹی سرار دار ہو اگر کوئی دیندار رشتہ دے جس کا دین بھی اچھا ہے اخلاق اور کیریکٹر بھی اچھے ہیں خبردار اب اس کو انکار نہ کرو اللہ کو اللہ کا سفر خبردار دینداروں کا رشتہ کس لیے نہ ٹھکرا دو دین بھی اچھا اخلاق بھی اچھا گزارا بھی اچھا ہے لیکن مال اس کے پاس کم ہے اللہ سے خبردار دیندار رشتے کو اچھے رشتے کو اگر گزارا ہو رہا ہے گزارے کے لائق ہے تو بہت زیادہ مال اور دولت کے خاطر ہمدار رشتے کو دیندار رشتے کو ٹھکرانا نہیں اس کے رشتے کو قبول کر کے شادی کر دینا تفرو اور سن لو اگر تم نے دین داروں کا رشتہ اچھے رشتے کو تم نے ٹھکرانا شروع کیا صرف اس لیے کہ مال اس کے پاس کم ہے اللہ گل شاہ سماتے ہیں اگر تم نے دین داروں کا رشتہ ٹھکرانا شروع کر دیا پھر نتیجہ کیا نکلے گا سکن فتنا تن اور وہ فساد کبیر اس زمین پر بہت بڑا فتنا فساد سوچھ بھارت لوٹ مار خراب سینا کاریاں پورا معاشرہ تمہارا بگڑ جائے گا حرام کاریاں اور بگاڑ و فساد پورے قوم کے اندر عام ہو جائے گا اس لیے اللہ ساتھ خبردار دین کو ترجیح دو اور دین دار رشتے کو کبھی ٹھکراؤ نہیں اللہ تعالیٰ سب عمل کی توفیق میں صحیح فرمائے جو بیمار ان کو کلی عطا فرما جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے پریشان حال بھائیوں کی پریشانی کو دور کر دے بیماروں کو کلی عطا فرما اللہ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 ج